السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 450 اور سبق سنتے ہی آج ہی عمل کرنے کی کوشش کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے آسمان جب سے فرشتہ دعا دیتا ہے تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو تمہیں جنت مبارک ہو اور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میری ذمے اس کی مہمانی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے یہ حدیث بازار میں ہے اس لیے اب جو ہے آج کا سبق یہ ہے کسی نے یعنی کسی مسلمان کی بھی اللہ کے لیے زیارت کرو چاہے اس کے گھر جاؤ اس سے وقت لے کر جاؤ یا جو ہے مسجد میں مسجد میں جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ میں مسجد میں نمازی پڑھ لوں گا اور فلاں صاحب ملیں گے تو اس سے ملاقات بھی کر لوں گا نہیں تو ان کے دکان پر جا کر مل لو ان کے آفس میں جا کر مل لو یا کوئی بھی جہاں ملنے کی جگہ ہو تو وہاں جا کر خالی اللہ کے لیے نیت یہ کر کے نکلو تو آپ کے یہ نیت کرتے ہی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے اور فرشتہ کہے گا خوشحالی کی زندگی گزارو اور تم جو ہے جنت میں مبارک ہو پھر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اسے جنت دوں گا کیونکہ اس نے میرے خاطر میرے بندے سے ملاقات کر رہا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس لیے آج ہی عمل کرو اور عمل کرنا بہت آسان ہے یہ نہیں کہ اگر سفر میں ہو تو بھی کوئی ان کو مسلمان تو مل جاوے گا انشاءاللہ اپنے گاؤں میں ہو تو بھی مسلمان مل جاوے گا انشاءاللہ گھر پر ہو تو بھی جب سارے کے سارے گھر میں مسلمان ہیں الحمدللہ للہ حرم میں ہو تو بھی مسلمان مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو ہے درشریف پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک و مداد کل الحمد للہ ہم نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین ایک پوائنٹ یاد رکھنا ملاقات کے لیے تو آدمی جاتا ہی جاتا ہے بھائی کئی کسی کی شادی میں جاتا ہے کسی کے جنازے میں جاتا ہے کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے نیت کرو اس میں اللہ کو راضی کرنے کی بس اس میں یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اہم ہے ایسے ہی چلا گیا تو اسے سواب نہیں ملے گا بس مل جائے گا تھوڑا چھوٹا موٹا سواب لیکن یہ فضیلت کب ملے گی آپ کو اور مجھے کہ میں نیت کروں کہ میں جا رہا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جاوے بس یہ دل میں نیت کر لو یہ نیت کر کے جاؤ تو دیکھو آپ کا وزن بڑھ جائے گا اللہ کے یہاں اور آپ کے نیکیوں کا وزن بھی بڑھ جائے گا سارے فرشتے دعا کریں گے کہ خوشی کی زندگی گزارو یہ روحانی چیزیں ہیں ان روحانی چیزوں کا خیال رکھنا یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے کسی کی ملاقات کرنا ویسے خالی نہیں جانا ہاں، آدمی جو ہے وہ چلتا ہے واکنگ کرتا ہے چلتا ہے تو اس میں نیت کر لے ہوئے کہ کبھی یہ نیت کرے کبھی ہاں میں اپنی صحت بنانے کے لیے کرتا ہوں اور یہ صحت بنے گی تو میں نماز پڑھوں گا اللہ کے دن کا کام کروں گا خوب اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو اس کا وہ عمل بھی اس کو ثواب دلائے گا نیت پر ہمیشہ یاد رکھنا نیت میں اجر بھی ہے نیت میں اثر بھی ہے یہ یاد رکھنا آپ کے بیگم میں کھانا پکائے خالی اتنی نیت کر لیں کہ میں مہمان کے لیے پکا رہی ہوں بس مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا مہمان نہیں آئے گا تو گھر والے کھا لیں گے اتنا نیت کرنے پر حدیث شریف میں آتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا تو نیت کے ذریعے سے بھی نیکیاں کمانا سیکھو نیت کے ذریعے سے بھی نیکیاں کمانا سیکھو کسی کو ملاقات کے لے جاؤ دل میں نیت کر لو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل رہا ہوں آپ کا بھاؤ بڑھ گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین